بسم اللہ الرحمن الرحیم اسباق میراث باب دوم سبق نمبر ایک میراث کی تعریف اور اس کا لازمی ہونا اللہ تعالی شرح صدر نصیب فرمائیں علم میراث کے پہلے سبق میں دو باتیں ہیں ان کو یاد کر لیں نمبر ایک میراث اس مال کو کہتے ہیں جو مرنے والا اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے معلوم ہوا کہ میراث کے لیے موت ضروری ہے جب تک موت نہ آئے میراث نہیں بنتی چنانچہ زندہ شخص کا مال خود اس کی اپنی ملکیت ہوتا ہے اس کی مرضی کہ تقسیم کر دے یا تقسیم نہ کرے اس کی مرضی کسی کو دے یا نہ دے اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ہی اپنا مال تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس میں میراث کے شرعی حصوں کا اہتمام کرنا ضروری نہیں ہے بہتر تو یہی ہے کہ وہ اگر اپنی اولاد میں مال تقسیم کر رہا ہے تو انصاف اور برابری کرے لیکن اگر وہ دینداری یا کسی اور معقول وجہ سے بعض اولاد کو کم اور بعض کو زیادہ دے تو اسے اس کی اجازت ہے جب تک مرض الوفات شروع نہ ہو ہر شخص کو اپنے سارے مال پر پورا اختیار ہوتا ہے اور اس کے مال پر میراث کا کوئی حکم یا قانون جاری نہیں ہوتا اور نہ اس کی اولاد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس سے اپنا حصہ مانگے ہاں اس مال پر دیگر شرعی حقوق مثلا زکوٰۃ اہل و عیال کا نفقہ وغیرہ ہوتے ہیں نمبر دو میراث کا معاملہ اختیاری نہیں ہے بلکہ لازمی ہے جیسے ہی کوئی مرتا ہے اس کا مال خود بخود اس کی ملکیت سے نکل کر اس کے شرعی وارثوں کا ہو جاتا ہے مرنے والا کسی کو حصہ دینا چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مثلا کوئی چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے فلاں بیٹے یا بیٹی کو یا میری بیوی کو میری میراث میں سے کوئی حصہ نہ ملے تو اس کے چاہنے کا اعتبار نہیں ہوگا حصہ اس کے شرعی وارث کا خود بخود ہو جائے گا اگر وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو آگ کر دے تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا اسی طرح ہر شرعی وارث کو میراث میں سے اس کا حصہ خود بخود مل جاتا ہے کوئی وارث لینا چاہے یا نہ لینا چاہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں اسے یہ حق حاصل ہے کہ اپنا حصہ وصول کر کے پھر کسی کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے خلاصہ یہ کہ میراث کے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود نافذ ہو جاتے ہیں اس میں بندوں کا کوئی اختیار نہیں ہے کسی کے مرتے ہی اس کا سارا مال اس کے شرعی وارثوں کا ہو جاتا ہے ہاں ہر شخص اپنی زندگی میں صرف اپنے تہائی مال یعنی مال کے تیسرے حصے کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے اس کا بیان اگلے سبق میں انشاءاللہ اللہ